اللہ تبارک کے قرآن کریم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بے سب کا اور آپ کے بھیجے جانے کے انعام کا تذکرہ فرمایا وہاں نبی پاک سرسم کے کچھ فرائض نبوت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے

تو گویا کہ ابراہیم خلیل نے جو دعا مانگی تھی اس میں میری یعنی فرائض کا تذکرہ تھا فرائض نبوت کا اور جو دعا کہ نبی اکرم سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دعا کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن کی مختلف آیتوں میں کسی چیز کا تذکرہ کیا یہاں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بتایا گیا اور ان فرائض نبوت میں سے یعنی دیکھیے تین چیزوں کو واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا جس میں ایک جس میں دو جز آ جاتے ہیں اور باقی ایک ایک جز ہے ہے مثال کے طور پر یتلو علیہ آیا تلاوت کتاب اور دوسرا جز جو ہے وہ ہے تعلیم کتاب اور اللہ تبارک جو انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی اور حکمت یعنی دین کی سچائی کی دین کی دانائی کی باتیں نہیں بتاتا اب دین کی دانائی کی باتیں کیا ہیں جی اور کیوں کر بتاتا ہے یہ غلط عنوان ہے جس کو ہم مختصر لفظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی صاحب سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث آپ کے اندر سے نکلنے والے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب حکمت ہی جو آپ نے سراست نبوت سے کہا جو آپ نے تبدیل کتاب میں کہا یعنی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے فرمایا اور جتنے بھی آپ کے علم تھے یہ سب کے سب خدمت کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد یہ دو چیزیں مستقل ہیں اس کے بعد یہ تیسری چیز کا جو یہ فرما دینا تھا وہ کرے انہیں یعنی قبض کیا جو ہے یہ مستقل عنوان ہے یہ ایک مستقل فریشہ ہے فرائی کے نبوت میں سے جو کہ نبوت کو سپرو کیا جاتا ہے جو کہ نہ جو کہ نہ تو تعلیم کا حصہ ہے اور نہ تلاوت کا حصہ ہے بلکہ ایک مستقل عنوان ہے اب یہ تشکیہ کیا ہے یہ تشکیہ کیا ہے تشکیہ کہیں پاک کرنے کو اور اگر ہم دیکھیں تو دیکھو بعض مقامات پر پرانے کریم نے تشکیے کی اہمیت کو اس طور پر جتایا ہے کہ کچھ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں قد افلاح من دکا تو قد خاط من دستا قد افلاح من دکا یقیناً پوری کامیابی پائی اس شخص جس نے کہ اپنے نفس کو بات کر دیا جس نے اسے رون ڈالا برباد کر دیا خراب کر دیا وہ کیا ہوا وہ قد خواب وہ برباد ہو گیا خواب تھا یعنی ہاتھ مٹی میں مل گیا شخص جس نے نفس کو صحیح طور پہ بنایا نہیں اس مانا کر کے تشکیا کو گویا کے صلاح کلی کا اللہ اخبار پٹانہ نے سبق قرار دیا ہے اور صلاح کہتے ہیں عربی قاعدے کے مطابق کلی کامیابی کو کہتے ہیں صلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکاضانے تو گویا یہاں تشکیل نفس جو ہے اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنا زیادہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس کلی جو ہے وہ تخصیہ وقت پر ہے اس معنی میں نبی کا یہ خریدا جو کہ تختیے کے متعلق ہے اس کی بھی اہمیت کو بہت واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے مقام پر آتا دوسرے مقام پر آتا ہے کہ کہ دیکھو اللہ تبار تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں قرآن کی آیت ہے اس کے متعلق جس نے کہ پاک کیا اپنے آپ کو کدا یعنی فسل کیا ہے اصل من قا کر من کو زب کا رسم رد ہی فصل کد اصلاح من کو رقب جس نے تشکیت کا کام پورا کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ فلاحیات یہاں بھی کو فلاح فلاحیابی کی کا سبب کرا دیا ہے مانا کر کے تشکیہ نت کوئی معمولی بات نہیں جس سے کہ احماس برتا جائے یا جسے یوں کہہ دیا جائے کہ یہ آتی جاتی بات ہے اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں میں تو کہوں پہلی بات یہ کہ نبوت کے فرائض میں سے تشکیے کو قرار دے لینا جی، اور تجدو علیہم آیاتی ہی ہند یہ ہاں، ساتھ کہہ دینا اور پھر اس کے بعد کرنا جو اللہ ان کے تعلقات یہ خود اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ کچھ کیا اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی دوسرے طریقے نبوت سے کم نہیں ہے ہاں۔ اور میں ایک اور مسئلے کی بات کروں دیکھو تشکیہ نفس یہ تسکیہ کل تدھیر کل دل کا پاک کرنا دل کو صاف کرنا یہ نبوت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے نبی جس کو بناتا ہے لیکن دل کی طاقت میں بناتا ہے نبی کا خطاب دل کی طرف ہوتا ہے ابن وہ دل کو مخاطب کرتا ہے تو وہ دلوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے وہ دلوں کو بناتا ہے پرانے کریم کو اگر آپ سے یہ ندی ہے نہ فائدہ فائدہ دے گا نہ مال اور نہ بچے فائدہ دے گا مگر کیا دے گا وہ روبا دے یہ اندر سوچتا ہے وہ نہیں تھا وہ ادھر وہ تمام جسمے اچھی طرح جان لو کہ وہ گوشت کا کیا ہے دل یعنی دل کے سوار پر جسم کا مداخل کا سوار موقوف ہے جسم کے سوار کا مدار دل کی اصلاح پر ہے دل بنا تو جسم بنے گا اور جب تک دل نہ بنے گا بنا نہ جسم بنے گا نہ تم بنے خدا سے لیا جاتا ہے دل کے واسطے سے دل کو واسطہ ہے دل کو سیڑھی ہے جس سیڑھی کے راستے سے خدا تک شور ہوتا ہے خدا تک پہنچا جاتا ہے اگر دل کو نکال لو دل کو نکال لو تو ساتھ ختم ہو جاتا دیکھو ہائے تقوا میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ اگر آپ ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ تقوا کا لفظ آیت میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جس قسم کی بھی کوئی بات فرماتے تھے یعنی دین کے متعلق تو بغیر کتاب سنت کے اشتہار کو کوئی بات نہیں کرتے تھے غریب قرآن حدیث سے دیتے تھے یہ بات فرمائی اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی پائے یا الناس بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو اے لوگو بندگی کرو عبادت کرو کس کی اپنے پروتگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگ جو تھے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا کس لیے کرو بندگی سب سکتا ہوں تاکہ تم نے تک کروا انسانوں کے انسانوں کے پیدا کیا جانے کا مقصد کیا ہے عبادت پر جنور والے انسان اللہ لے آپ جنہوں نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور ابدیت کا حاصل کیا ہے عبادت کا حاصل کیا ہے دن تم تب تک متقی بن جا تو اس معنی میں تقوا حاصل عبادت تمام قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے تقوا تو تتو کا مقام کیا کون سا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث صحیح ہے غالب مسلم کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سلماخت سم اب ہاخنا اکو اب اتکو ہاغونا تھا اشارہ لاست نہیں اللہ تقوی کا مقام یہ ہے تقوی کا مقام یہ ہے تقوی کا مقام یہ ہے اور اپنے سین پاک کی طرف پاک اشارہ آپ کام یعنی کی تصویر نہ جس میں کہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کی تعظیم کی تو یہ دلوں کے پتر کی نشانی تو گویا محلے تقوی دل ہے محلہ تقوی دل ہے منشائے تقوی دل ہے دلی کے مقام سے تقوا کی جڑ لگتی ہے اور تقوا کا درخت میں پنکتا ہے وہیں پھلتا ہے وہیں پھولتا ہے وہیں وہ پھول لاتا ہے وہیں پھل لاتا ہے وہیں سے اس کی ترقی ہوتی ہے اور دل کا اگر باغ اجڑ جائے تو تقوا کا کوئی پھل بوٹا باپ نہیں دل بنیاد ہے کہا نا دل کے اکبر بتستا کا بل بے طرح دوسرے شیر میں ایک پر احام ہوتا ہے تنقید کا لیکن بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں ہزارہ جہاں تک کا تعلق ہے حدیث سے صحیح میں آتا ہے ماجہ کی روایت ایک مرتبہ سید نے حضرت عمر گزر رہے تھے اور تعلقہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں آتی تو کبھی ماں آتی ہو رہی ہے اے کعبہ کتنا پاک ہے وہ کتنی تیری پاکیزہ ہوا ہے لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ تیرے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ یعنی اکرام والا ہے اس وقت تو مومن کا پھل کعبہ سے بہتر ہے اس لیے اگر شاید نے یوں کہا کہ ہزاروں نے کعبہ یک دن بہتر ہر تو غلط نہیں دن بدس تعبت کے حجے اکبر ہزاروں کعبہ یک دل بہتر ہے حجے بچوں کہا دل بنیاد ہے نیت کی نیاد کا محل جو ہے وہ بھی دل ہے اگر دل کی نیت درست ہوگی تو حج حج بنے گا حج اکبر بھی بنے گا اور حج اکثر بھی بنے گا اور اگر نیت سب درست نہیں تو نہ حج اکبر ہے اور نہ حج اکبر اس معنی میں یہ بات اب سے میں بات کر رہا تھا خیر دوسرے شہر کو میں نہیں پڑھتا کچھ مجھے باہر کنٹینیو کرتا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ دل جو ہے وہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے جس کی انسان کے بنا انسان بنتا ہے دل سے اور دل اگر سمجھ گیا تو انسان سمجھ گیا اب وہ ادو وہ آمان وہ ادو وہ آمان وہ چیزیں جن سے کہ دل بنتا ہاں جی؟ ان کے تمام متعلقات کو ہم سلوک کے نام سے یاد کر سکتے ہیں جیسے ہم تصوف کہیں گے یا سلوک کہیں گے یا علوم باطنی کہیں گے یا اسے تجیاں کہیں گے مختلف ناموں سے جس نام سے بھی پکار لو اکول ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اسے تم فن سلوک کہہ لو فن تقوا کہہ لو فن احسان کہہ لو جس نام سے بھی پکار لو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہاں جی؟ یہ کتاب سنت سے ثابت ہے اور میں یوں کہوں کہ جڑ والے علوم اگر دل کا سنوارنا اور دل کی اصلاح نبوت کے بنیادی بنیادی چیزوں میں سے ہے اگر دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے تو ہم کہیں گے کہ دل کے سنوارنے کا علم جو ہے وہ بھی دین کے بنیادی علوم میں سے ہے تو اس بنا پر تصوف یا سلوک یا تسکیہ کل ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں علوم کا علم دل والے علوم کا دل کے سنوارنے والے علوم علوم یا وہ فن جس میں کہ دل کے سنوارنے کی کے متعلق بات چیت کی جاتی ہے اس کے ذرائع اس کے طریقے اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دل کیسے سمجھ رہے ہیں تو دل کے سمجھنے سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ دل سنوار سنوار لو ہاں؟ تو بات باقی بات نہیں جاتے بات جاہد کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا تو دل پاک ہے نہیں نماز روزے کی کیا ضرورت دل جب پاک ہوگا تو تم سب سے زیادہ نماز روزے کے کرنے والے کیونکہ دل بنتا ہے خدا سے تعلق سے اور خدا کا تعلق نصیب ہوتا ہے شریعت کے تباہ سے جب شریعت کا اجتماع نہیں ہوگا تو دل بنا ہوا نہیں تو بہرحال یوں کہا جائے گا کہ وہ جملہ عزو جو کہ دل میں دل کے سنوارنے کے ساتھ متعلق ہے کیا کہا جائے گا میں پنکری کہہ دو سنت کہہ دو سلوک کہہ دو یہ سب کے سب جو ہے وہ دل کے ساتھ بتا دیجیے دیں جملہ علوم جو کہ دل کی صفائی کے متعلق ہیں اس کے تسکیے کے متعلق ہیں اسے سنوارنے کے متعلق ہیں انہیں تصوف کے نام سے یاد کیا گیا تصوف کا لفظ کو بات کی پیداوار ہے لیکن حقیقت تصوف جو ہے وہ بات کی چیز نہیں بلکہ بقور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جان ایمان حقیقت دین اور شریعت کی روح تصوف کی حقیقت کیا ہے قدوس کی رضا کے لیے اپنے اندر اخلاص کامل پیدا کر کے شریعت کے جملہ ظاہری اور باطنی احکام کو اس کی حقیقت کے ساتھ اپنا لینا یہ حقیقت تصوف ہے اب اسے آپ اگر یوں کہہ دیں کہ بھائی تصوف کا لفظ تو باہر سے آیا ہے یہ نئی چیز ہے جمع رسالت میں یا وہ زمانہ جو کہ الطرون المشہور لہا بالخیر یعنی صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں طب تابعین کے زمانے میں اس لفظ کا وجود نہیں پایا جاتا تو ہم یوں کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے قرون اولا میں موجود تھی اور نبی پاک رسم کے زمانے میں موجود تھی اگر نام بدل دیا جائے تو نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی بقول ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ کو نام سے چیڑ ہے تو نام تو سب اس سے کہیے اسے علم احسان کہہ لیجیے حدیث کی اصطلاح میں یا بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ اسے علم حصول تقوا کا علم کہہ لیجیے یا علم حصول احسان و تقوا کا علم کہہ لیجیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ یوں کہیے کہ ہم اسے بات میں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرمایا تھا کہ الفقہ الفقہ تعمیر الظاہر والباطن فقہ کیا ہے دن کا ظاہر کا بھی بنانا اور باطن کا بھی بنانا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصوف اپنے نام کے لحاظ سے لفظ کے لحاظ سے تو بدت کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے اور اپنے علوم کے لحاظ سے اور اپنے مالحو و ما علیہ کے لحاظ سے یہ قتل بدت نہیں بلکہ دین کی حقیقت جو ہے وہ تصوف میں اس سے بحث کی جاتی ہے اس کے علوم بتائے جاتے ہیں اور اس کے متعلق کا متعلق کا جتنی بھی باتیں ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شخصیت جو تھی وہ جامع تھی ہر چیز کی ہاں جی؟ آپ کے اندر جو علوم تھے وہ یعنی بعد کے دور میں جو علوم مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر مختلف صورتوں سے ان کی ترقی ہوئی اور مستقل علوم بنے مثال کے طور پر تفصیل کا علم فقہ کا علم یہ علم کلام یہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت سے ان یعنی اس وقت معنی کے لحاظ سے رائج نہیں تھے لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تفسیر کا علم کیونکہ نبی پاک وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ برت ہے تو اس کی غلطی ہوگی اسی طور پر کوئی کہہ دے کہ فقہ کی یہ تدوین اور یہ فقہ کا بننا جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا تو اور یہ برت ہے تو اس کی غلطی ہوگی اسی طور پر جیسے کہ علم تفسیر اور علم حدیث اور علم صفا بعد کے زمانے میں مدمت ہوئے اور ان کی خاص اصطلاحیں بنی اور وہ خاص رخ سے آگے بڑھے اسی طور پر وہ علم جو کہ علم احسان و تقوا تھا جو دل کے بنانے کا علم تھا وہ بھی بعد کے دور میں مدمن ہوا اسی طور پر جس طور پر تدوین دوسرے علوم دینیا کی ہوئی تھی تو اگر اسے ورت نہیں کہا جاتا تو اسے کیوں ورت کہا جائے گا اس لحاظ سے ہم کیوں کہیں گے حقیقت کے لحاظ سے تصوف جو ہے وہ حقیقت یا اعمال شرعیہ کے ان حصوں کا نام ہے جو خصوصیت کے ساتھ دل کی کے متعلقات سے بحث کرتے ہیں اس پر چلنے کے طریقے بتاتے ہیں اور اس کے احکام کی حقیقت کو باتیں کرتے ہیں اور ان احکام کو کس طور پر اپنایا جا سکتا ہے اس کے متعلق ہمیں ہدایات دیتے ہیں اسے سوچتا ہے اب علم تصدف کس طور پر بڑھا وہ جو مستقل حیثیت سے اس میں فن کی حیثیت کیسے اختیار کر دیکھو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو دین لے کر آئے آپ کا دین انتہائی کامل انتہائی جامع انتہائی ہر رخ سے کامل تھا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی اس میں ظاہر کے والے بھی احکام تھے اور باطن والے بھی احکام تھے جیسے حضور احمد نے یہ احساس فرمایا کہ دیکھو نماز کو نماز کو تم پڑھو اسی طور نماز کو قائم کرو اسی طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بغیر حضور قلب کے نہیں ہو جیسے اسی طور پر آپ نے یعنی اگر ایک طرف احکام دیے نماز کے روزے کے حج کے زخات کے جہاد کے دوسری طرف آپ نے احکام دیے دل کی اصلاح کے کینے سے بچنے کا حکم قرآن حدیث میں آتا ہے جی غیبت کی برائی قرآن میں کی گئی ہے اسی طور پر وہ تمام ملاقات فاصلہ اور وہ تمام اخلاق جو کہ باطل ہیں اور وہ تمام طریقے جو غلط ہیں اور جن کی جڑیں دل میں ہیں ان سب کی ندی باکس میں برائی بیان ہے تو اگر ہم ان احکام کو جو کہ ظاہر والے احکام ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تو ہم باطن والے احکام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں میں جو ایک دوسرے رخ سے کہوں گا کہ زاہد کے آکام کی فکا تو فکا کے نام سے متعلق ہوئی اور باطن کے احکام کی فکا جو تھی وہ دشم و سلوک کے نام سے مدت ہوئی اب بڑی بات یہ تھی کہ ظاہر والے احکام کیونکہ ظاہر ہیں ظاہر والے احکام کیونکہ ظاہر ہیں اور انہیں ہر ایک دیکھتا ہے اور ان میں اس قدر پیچیدگی بھی نہیں ہوتی بھی نہیں ہوتا اور باطن والے احکام جو ہیں اور باطن والے معاملات جو ہیں وہ گہرے ہیں جیسے باطن چھپا ہوا ہے اس سارے اعمال بھی چھپے ہوئے ہیں اور ان کی حقیقت بھی پورے طور پر ہر کس و ناقص پر نہیں کھلا کرتی اس بنا پر اس کے فن کو پورے طور پر سمجھ لینا یا جان لینا ہر کس و ناقص کا کام نہیں اسی کے متعلق جو حافظ نے کہا نا کہ ہر کے سر نہ ہر کے سر پر تراشت قدم دا ادار رکتا باریک ترجمو انجاز نہ ہر کے سب تاش کلندری دا سر کا تراش لینا اور کہہ دینا کلندر بن گئے کلندری ایسے آسان نہیں کلندری کے لیے یعنی کلندر سے کیا مراد یعنی صحیح معنی میں صوفی بننے کے لیے جی؟ صوفی بننے کے لیے انسان کو ظاہری احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور باطنی احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت صرف جاننے کے درجے میں نہیں بلکہ عمل کرنے کے درجے میں پڑتی ہے اور پھر صرف عمل سرسری عمل کرنے سے ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کی حقیقت کو لیتے ہوئے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو گویا کلندر یا صوفی بننے کے لیے آپ کو ظاہر بھی چاہیے باطن بھی چاہیے اور صرف باطن سرسری باطن نہیں چاہیے اپنی حقیقت والا باطن چاہیے وہ باطن جس باطن کے ہر ہر عمل میں خدا بند قدوس کی عظمت رچی ہوئی ہو اللہ کی محبت رچی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص اس کے زبر زبر میں اتر چکا ہو سمو چکا ہو دین کی حقیقت اس کے ہر عمل کے اندر وہ عمل باطن والا عمل ہوگا اور اگر باطن ایسی صرف بات چیت کا نام ہے اسے ہم نہ باطن علوم کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے ہم باطن کی اصلاح کہہ سکتے ہیں باطن بنتا ہے آسانی سے نہیں بناتا تمہارا عرض کر رہا تھا کہ علوم یا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دانش ہیں مراد کہہ رہے ہیں اور ہر ایک کی حصے سمجھ میں بھی نہیں آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ساتھ سے دین جو چلا تو اس کے کے دین چلنے میں دین کا ظاہر بھی تھا دین کا باطن بھی تھا ظاہری احکام بھی تھے اور باطنی احکام بھی تھے اب بعد کے دور جب دین نے فروغ پایا دین نے فروغ پایا تو ہر چیز جیسے مستقل ایک ایک حیثیت بند ایک ایک خاص حیثیت کی حامل بنتی چلی گئی اسی طور پر یہ دین کے مختلف شعبوں نے بھی مستقل حیثیتیں حاصل کر قدا کا شعبہ علیحدہ ہو گیا افتا کا شعبہ علیحدہ ہو گیا ہاں؟ اسی طور پر یعنی جہاد جو مجاہدین تھے جہاد کرنے والے ان کا سپاہیوں کا شعبہ علیحدہ ہو گیا علم کے رخ سے آئیے تو تفسیر کا صرف شعبہ علیحدہ نہیں ہوا بلکہ تفسیر کے اندر مختلف شعبے بن گئے علوم التفسیر کو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ سیوتی کے اقان کو دیکھیں تو مستقل اٹھارہ یا اس سے زیادہ علوم پر سے باہر کیا ایسے دوسرے لوگوں نے اب اسی طور پر اگر آپ دیکھیے علوم حدیث تو علوم حدیث ایک علم کا نام نہیں بیسویں اس میں احکام بیسویں علوم علم علوم حدیث کے اندر آ گئے حدیث کے متعلق بیسویں علوم ہے جو کہ حدیث کے ساتھ متعلق ہے فقہ جو ہے فقہ فقہ صرف احکام کے بیان کا نام نہیں ہے اس کے اندر فقہ کے اندر کتنے علوم پیدا ہو گئے ہیں اسی طور پر فقہ باطنی جب وہ احکام جو کہ باطن سے متعلق تھے جب وہ مدمن ہوا جب اس کی ترقی یعنی جب وہ چالو ہوا تو اس میں بھی مختلف قسم کی صورتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی تو اس لحاظ سے ہم یوں کہیں گے کہ تصوف کی ابتدا یعنی اس تصوف کی یعنی حقیقت تصوف کی ابتدا جو ہے وہ نہ تو کرنے سالش میں ہے نہ کرنے میں ہے بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جس وقت سے اسلام آیا بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر نبی جو تھا جو نبی کے قلب کی اصلاح کا دائی ہے اور حقیقت میں ہر نبی قلب کی اصلاح کا دائی ہے تو اس لحاظ سے جب شیخ نبوت کا سلسلہ قائم ہے اسی وقت سے شروع سدا کے لحاظ سے اس وقت جس وقت اللہ نے کہا تھا نا انی خلیفہ تو خلافت الہیہ مستحکم ہو نہیں سکتی خلافت وجود میں آ نہیں سکتی جب تک کہ بندہ خدا کی صفات کو نہ اپنائے جب تک کہ خدا کے احکام کو نہ اپنائے جب تک کہ وہ خدا کے رنگ میں نہ رنگا جائے اس وقت تک وہ خلیفہ ہو نہیں سکتا کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں اس یہ جو ہیں اس سلوک میں ان سے بحث ہوتی ہے اس پر اس پر چلنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں اور یہ خلافت کس طور پر خلافت سے حقیقی حاصل کی جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں تصور سے متعلق ہیں تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ادب ابتدا ہے ادب انتہا ہے اگر ابتدا ہے ابد انتہا ہے نہ صبح محبت نہ شام محبت اگر محبت کو ہم سلوک اور حقیقت میں سلوک ہے ہی محبت اگر ہم یوں کہہ دیں کہ سلوک کی ازل سے ہے اور ادب تک چلا جائے گا وہی نوعیت ہے اور جس کے پاس یہاں تک کہ تاریخی شواہد کا تعلق ہے ہم اس کے متعلق یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی اس وقت سے سلوک شروع ہوا حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کے مباحث پر بات کی ہے ہاں جی وہاں حضرت نے ان تمام چیزوں کو لے لیا کہ کیا کیا ہے اسی طور پر مختلف جو کہ صحابہ کے واقعات روایتی صحابہ کے متعلق جو کچھ کہا یعنی خلاصہ کے متعلق اس میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں بہرحال ہم یوں کہتے ہیں کہ نبی پاک سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو تھا سلوک کی تاخیر رکھی اور ہمارے نزدیک تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سلوک احسان کتاب و سنت ہی کا دوسرا نام ہے اور کتاب و سنت کے باہر کسی جائز سلوک کا وجود نہیں یعنی سلوک کو اگر حاصل کرو گے تو صرف اس کے لیے تمہارے لیے کتاب و سنت کا اشتہار لازم ہوگا ہمارے مغربی مستشر کی تو اب تک کافی عرصے تک ہم پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ بات کی کہیں تو میدان سے آئی ہے کہیں نیو پلیٹونزم سے آئی ہے اور کہیں کہاں سے اس میں تصوف آیا اور کہیں کہاں سے آیا ہے لیکن اب بعد کے دور میں جبکہ کچھ انہوں نے زیادہ گہراؤ میں گئے تو اب وہ بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں یعنی تصوف کا کے جاننے کا علم لحاظ سے یعنی ظاہر کے لحاظ سے کتابوں کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے نہیں حقیقت کے لحاظ سے ہوتا تو مسلمان کیوں نہ ہوتا تو یورپ میں دو امام مانے گئے ہیں کے موسیو نشینان جس کا بھی انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ ہوا دو سال اور نکل نکلے تو نشینان نے لکھا پہلے یہ کہ یعنی جو کہ اسلامی تصوف ہے وہ قرآن و حدیث کے انتہائی شبق اور اشتغال سے اور انتہائی عبادات کے وجوہ سے پیدا ہوا یہ باہر کی چیز نہیں اندر کی چیز ہے اور اسی طرح نثر سن کو بھی آخر میں بات ماننی پڑی تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ غیر کی یہ مان گئے کہ اپنے گھر کی چیز ہے اور غیر کو ہم اس لیے غیر کا حوالہ نہیں دیتے کہ ہم ان کی کسی بات کو وکیل سمجھتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمارے حق میں بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی ان کی دشمنی کی کوئی نہ کوئی ضرور ہے بہرحال میں یس کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہاں، دل والی زندگی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں جو کچھ تھا آج میں جو کچھ تھا اس کے مختلف جنوں کا نام شروع ہو تو جو باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گا ہاں، وہ اپنے فن کو بنائے گا اور جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے اور ظاہر کو لے لیتا ہے وہ ظاہر کے لحاظ سے کتنا ہی صاحب کی عبادت کو کرتا ہو ہنزو نے ہم صاحب کی عبادت کا استفاق نہیں کریں گے لیکن ہم تم کہیں گے کہ وہ کاملیت جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس نے حاصل میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا ایک صاحب آتے جاتے تھے تو حضرت تو کسی پر تعریف فرماتے نہیں آئے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو آج دین کا مقصد یہ ہو گیا حضرت کے کہنے کا مفہوم اس میں قریب قریب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا اتباع میں اتنا ہی کافی ہے کہ آنکھ میں سرما ڈال دیا یہ سب باندھ لی اور بس جو سلوک ہے وہ کافی ہوتی ہے یعنی ظاہر کی پابندی کو اس پر ظاہر کی جن چیزوں کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ سلوک یعنی اتباع طبائے محمد اسلسم جو ہے وہ ہوتی ہے فرمایا ہم ظاہر کے اتباع کے سے روکتے نہیں ہیں بغیر ظاہر کے اتباع کے کچھ ہوتا نہیں لیکن کے ساتھ باطن کا بھی تو استفاع ہو احوال جو ہے وہ احوال محمدیہ کے مطابق ہو جیسے کہ کال ہے ویسے حال بھی تو محمد شاہ کے مطابق ہو تو کل ہمارے شاہ صاحب سے کرتے ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ وہی ہوگا شہدا جمال مصطفیٰ حال حال مصطفیٰ ہو کال کالے حال اللہ محمد وسلم کی طرح ہو قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو یہ نہیں کہ ظاہر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے تباہ کی بات کو لے لیا اور باطن کی کسی چیز کو بھی نہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں جی خشیت خشیت الہیہ کا جو رنگ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی محبت تھی خدا کے ساتھ جو کہ آپ کے احوال باطنیہ تھے اور جو آپ کے مقامات باطنیہ تھے ان سے بھی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو اس سے بھی تو کوئی تعلق ہو اس کا بھی تو کوئی رنگ لیا جائے جب تک وہ نہیں رنگ لیا جاتا تو اسے اتباع کیسے ہیں اتباع کامل ہوگا صرف اسی صورت میں جب کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و بات کے اتباع کی پوری کوشش کرو گے اور جب اس کی کوشش کرو گے اور آپ کا رنگ تم میں ظاہر بھی آئے گا اور باطن بھی آئے گا اس وقت ہم یوں کہیں گے کہ تم کامل اتباع والے ہو اور میں یوں کہوں کہ سلوک دعوت ہو کچھ بھی نہیں سوائے اس چیز سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو اس وقت سے اختیار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں باطن کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو اور جو ظاہر کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو تمہارے ظاہر والے احکام پر چلنا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر باطن والے احکام کی چاشنی نہ ہو جب تک اس کے اندر مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نیت خالص نہیں آپ کی نماز کس کام کی آپ حج کے لیے جاتے ہیں ریا کے ساتھ جاتے ہیں وہ حج کس مقصد اسی طور پر ظاہر والے احکام کو باطن والے احکام باطن والے احکام کے محتاج ہیں اور جب تک کہ ظاہر و باطن ظاہر و باطن کا انسان جامع نہیں ہوتا انسان کے اندر کاملیت نہیں آتی اسی کاملیت کا نام شریف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت جدا ہے اور طریقت جدا ہے یہ چاہے بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقت یا علوم شریعت ہی کا ایک جز ہے اور وہ جز اپنی اپنی اہمیت کے لحاظ سے پر پر چھایا چھایا ہوا ہوا ہے ہے وہ جز یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی اس کی اہمیت اس قدر ہے اب مثال کے طور پر باتیں آتا ہوں کہ یعنی طریقت کے متعلق ہے ایک ہی بات کو میں لیتا ہوں کوئی امر شریعت کا اخلاص کے بغیر اس کی قیمت پرکاہ کے برابر ہے پرکاہ کے برابر ہے اگر خدا کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا تو پہاڑوں کے برابر عمل ہو تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں اور اگر خدا کی رضا کے لیے عمل ہوگا تو جیسے میرے آقا سید المدیا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یا اخلص کا اخلاص کو اختیار کرو تھوڑا سا بھی عمل سے آئے حضرت ابو حریرہ نے جو حدیث بیان کی تھی تین دفعہ بے ہوش ہو کر گرے تھے کون سی جس نے یہ فرمایا تھا ہاں، کہ اس قاری کو بلایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا ہاں، کہ تو نے کون سا عمل کیا کہ میں نے اللہ تیرے لیے تیرے کتاب کو سیکھا پڑھا کہا میرے لیے پڑھا تھا کہ اس لیے کہا تھا کہ بڑا قاری اور عالم کہلایا جاؤں تو دنیا میں کہلایا جی، گیا تو نے اپنا حصہ لے لیا اسی طور پر جذبات کو بلایا جائے گا اسی طور پر شہید کو بلایا جائے گا لیکن کیونکہ کے کی اندر نہیں تھا ریا تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہو کر رہے ہیں تو میں رہا تھا کہ پورا دین پورا دین جو ہے وہ اخلاص کے نفس کے اندر آ جاتا ہے اور سلوک کا مقصد کیا ہے اخلاص کو حاصل کر لینا تقوا کو حاصل کر لینا اب یہ تمام یعنی وہ تمام یعنی جو یعنی کہ ہم تصویر اصطلاح میں مقامات کہتے ہیں توحید تبکل تفریح تجرید اسی طور پر یعنی تسلیم و رضا اور اخلاق فاصلہ کو حاصل کرنا غیبت وغیرہ اور جتنے بھی برے اخلاق ظاہری اور باطنی ہیں ان سب کو چھوڑ دینا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان جتنے اخلاق فاصلہ ہیں یعنی سکھ ہوا رضا ہوا تسلیم ہوئی اللہ کا توکل ہوا اعتماد ہوا جتنی بھی چیزیں ہیں باطل سے یہ تمام کتاب و سنت سے ثابت ہے جب کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سلوک میں ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ خارج کی کسی چیز کے ایک جز کی بھی ضرورت نہیں تن کے برابر کی سلوک کے سماج کے لیے کتاب و سنت کے باہر کے دائرے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی کتاب و سنت جو سلوک ہے وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر طے ہوتا ہے اور باہر کی اگر کوئی چیز آپ کو لفظوں کے لحاظ سے دکھائی دے گی تو اصطلاحات جو کہ تصوف میں آ گئی وہ اصطلاحات وہ ظاہر کے لحاظ سے باہر سے آئی ہو لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ باہر والی چیزیں نہیں جب کوئی فن فن بن جاتا ہے تو اس میں اصطلاحات کے بغیر جو ہے چارہ کار نہیں رہتا ضرورت پڑتی ہے اصطلاحات کی تو اگر آپ کسی نئی اصطلاح کو لے آئیں اور اس کے اندر وہی وہی پرانی چیز جو کہ حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے ایک نئی اصطلاح کے ذریعے سے آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حج واقع نہیں ہوگا ہر فن کی زبان ہوتی ہے اور اسی طور پر سلوک ہے اور یہ سلوک کی زبان کیونکہ میں جیسے پہلے اس کیا سلوک خالص پن ہے بہت ساری اس کی ایسی چیزیں ہیں یعنی باطنی احوال ہوتے ہیں وہ باطنی احوال کی ملکی ہے دیکھو ایک تو ہے ایک تو ہے احکام اور ایک ہے نتائج کے احکام اور ایک ہے افعال اور ایک ہے سمرات افعال سمرات افعال کو آپ احوال کے نام سے یاد کریں گے اور سب وہ احوال جب پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ کام بن جاتا ہے لیکن یہ ثمرات احوال جو ہیں اور ہر ایک کا سمرہ جو ہے مختلف ہوگا حال کی کیفیتیں مختلف ہوں گی تو اب مختلف حالتوں کے مختلف نام رکھ دیے گئے اب ہر شخص جو ہے وہ ان حالتوں کی حقیقت کو جانتا نہیں مطلب کو سمجھتا نہیں تو اس لیے سوسیا نے اب ہر شخص کو جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر بخار ہے دائر کے لحاظ سے دس آدمیوں کو بخار ہے لیکن ڈاکٹر سب نسخہ لکھ کر دیں گے تو ہر ایک کو مختلف نسخہ لکھ کر دیں گے کیونکہ مختلف ان کے مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی کیفیتوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر مختلف انہوں نے اپنی بھی ٹرمز مقرر کر رکھی ہیں اصطلاحیں مقرر کر رکھی ہیں تو صوفیہ نے کسی طور پر ٹرمز اور اصطلاحات مقرر کی تاکہ نہ جاننے والے ہماری اصطلاحوں کو اصطلاحوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بات کو غلط طور پر استعمال نہ کرنے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوم کی زبان جو ہے وہ غیروں کے لیے اجمی ہے کیا مطلب کہ یہ ہماری اصطلاحات کو نہیں سمجھتے مطالب کو نہیں سمجھتے ان پر یہ حال گزرا نہیں تو اس حال کی حقیقت کو کیسے جانیں گے تو میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ سلوک کے احوال کے نام اور اسی طور پر مختلف اصطلاحات جو ہیں اگر کوئی شخص ان کو نہیں جانتا ہے جی؟ اور, اور وہ اس بنا پر انکار کر دیتا ہے کہ یہ اصطلاح کرنے عمل میں نہیں تھی تو ہم کہیں گے بھائی تم فکر کی کتنی اصطلاحات ہیں جو کہ قم اول میں نہیں تھی تفسیر کی میں تو یوں کہوں کہ تفسیر کا لفظ جو ہے قمل اول میں اس معنی میں کہاں مستقبل تھا فقہ کا لفظ جو تھا قمل اول میں اس معنی میں کہاں مستقبل تھا اسی طور پر دوسری اصطلاحات کو لے لیجیے اکثر اصطلاحات جو ہیں بعد میں آ کر بنی ہیں تو جب آپ ان کا انکار نہیں کرتے تو یہ غریب تصوفی کی کا کیا قصور ہے کہ اس کا تو آپ انکار کریں اور باقی دوسری چیز کا انکار انکار نہیں کرتے لیکن انسان جو ہوتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اور اس کو پڑھانا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اس کا دشمن بن ہے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دیتا اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیتا کیوں دی دن حقیقت کا فسانہ دن حقیقت کو نہیں جانتے بس باتیں بنانی شروع کر دیتے فلاں بات یہ آتی فلاں بات ایسی تو بہرحال بار میں یز کر رہا تھا بات دوسرے رخ پر نہ نکل جائے میں یس کر رہا تھا کہ سلوک اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنے جملہ بنیادی مسائل کے لحاظ سے اور اپنی جملہ حقیقتوں کے لحاظ سے اور اپنے جملہ احکام کے لحاظ سے اس کی داغ دیر جو تھی وہ نبی پاک سے حضرت وسلم کی تعلیمات تعلیمات رکھ دی گئی تھی اور احوال اور سمرات جو تھے جس طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو ہم سلوک ہی کی مختلف کیفیات کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا وہ نبی سلوک تھا اور سلوک کہتے ہیں چلنے کو آپ خدا کی طرف چلے اور خدا کے سلوک پر آپ کو جو کچھ ملا تو ملا اسی طور پر صحابہ کا سلوک جو تھا وہ بھی طے ہوا ہاں جی؟ اور وہ جو سمرات ان کے جو ہوتے ہیں احوال و کیفیات جو ہوتی ہیں صحابہ میں بھی تھی اب دیکھو موٹی بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ اجتبا پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کے دور کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کرن اول میں ہاں جی، جانیت جو تھی اس قدر زیادہ تھی اور اس قدر یعنی کھلی ہوئی اور واضح تھی کہ ایک فن کو دوسرے سے جدا کر کے دیکھا نہیں جاتا صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہر کے بھی جانے تھے اور باطن کے بھی جانے تھے اور دور تابعین میں طب تابعین میں بھی یہی جانویت رہی اب جب طب تابعین کے دور کے بعد جب اسلامی معاشرے میں اس میں لال آیا اور وہ حقیقت رفتہ رفتہ جو تھی پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہو کر دین کی حقیقت کو لیتی تھی اس کے ظاہر کو بھی لیتی تھی باطن کو بھی لیتی تھی کیونکہ مقصود تعلیمات سے صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں تھی اگر ان قرون میں قرون سلاطہ المشہور لہاد الخیر میں الفاظ تصوف نہیں ملتے لیکن حقیقت تصوف اپنے انتہائی کمال کے ساتھ اس زمانے میں ملتی ہے رائٹ تھی عام تھی پھیلی ہوئی تھی اور ہر ایک شخص میں وہ اس حقیقت کا وجود کھلے طور پر نمایاں دکھائی صحابہ میں کیا فخر نہیں تھا فخر اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں تھا صحابہ میں تبقل نہیں تھا ان میں فکر نہیں تھا ان میں اخلاص نہیں تھا ان میں تسلیم و رضا نہیں تھی ان کے لیے خدا کے لیے سب کچھ اٹھا دینے کے جذبے نہیں تھے سب کچھ ان میں موجود لیکن وہ چیز جو تھی وہ اس طور پر چل رہی تھی کہ میں آتی نہیں تھی پوری کی پوری جماعت اس رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس بنا پر کوئی خاص آدمی نمایاں دکھائی نہیں دیتا جب پورا کا پورا مجموعہ ایک رنگ میں رنگا ہوا ہو تو کسی خاص شخص پر انگلی نہیں اٹھے یہی حال تابعین کے دور میں رہا اور یہی تعلیم کے دور میں رہا پھر جب جامع جب یہ جامعیت میں میں کمی آنی واقع ہوئی پھر اب جماعت سے جماعت متاثر ہونی بند ہوئی اور افراد کاملین پیدا ہوئے اب افراد پر نگاہیں جانے لگی تو فلاں شخص جو ہے فلاں صاحب ہے فلاں عابد ہے فلاں یہ ہے اسی طور پر سب سے پہلے سن ایک سو پچاس عیسوی میں پہلے جو ہے صوفی صوفی کا کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی اس کے ایک سو پچاس ایک سو پچاس ہنچی میں استعمال کیا گیا ہے جی اور کتاب لمحہ پہلی کتاب جو کہ ہو چکی ہے کتاب لمحہ ہے اور اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا اب یہ صوفی دیکھو بکول کتاب لمحہ کے دن سے میں نے اس کا کر رہا بکول اس کے صحابہ کو اگر صحابہ کی صحابیت کا فضل اور کمال اتنا بلند ہے کہ اگر انہیں نہ تو شاہد کہنے کی ضرورت ہے نہ عادت کہنے کی ضرورت ہے صحابی میں سب کچھ آ گیا اب بعد کے دور میں جو کہ اچھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے خدا اس کے رسول کے انہیں اب اس میں بعد کے دور میں بعد ایسے کے ریاکار بھی پیدا ہو گئے تو ان سے امتیاز کرنے کے لیے صوفی کی اصطلاح جو تھی وہ نکالی گئی اب یہ صوفی کا لفظ کہاں سے آیا چھٹیاں کے لفظ سے آیا جو کہ یونانی لفظ ہے یا سو سے آیا یا کہاں سے آیا ہم اس کے پاس نہیں لیکن حقیقت کے تصوف جو ہے جی وہ جو تھی وہ اوپر سے چڑھی آئی مطلب سمجھ وہ کتاب سنت ہی نہیں اب میں یوں کہوں کہ افراد کاملین جو تھے پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہوتی تھی اب افراد کاملین جب پیدا ہونے لگے تو افراد کاملین سے ہر ایک کا ہلکا ہلکا بن گیا تو صحابہ کے دور کے بعد دیکھو صحابہ میں بھی آپ جو دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کے خاص سنتے ہیں ان سے خاص فیص پایا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے ابن مسعود کا ان سے بھرا ہوا ہے دوسرا جو ہے ہمارا فکر ہنسی کی بنیادی ابن مسعود کے پتاوا پر ہے مسعود کے ساتھ تو وہ اس میں رہے ان کا ہلکا قائم ہو گیا اب ادھر کا دمشق میں رہے ان کا ہلکا قائم ہو گیا اسی طور پر لوگ جو مدینہ میں تھے کے اپنے اپنے قائم ہو گئے اور ان سے لوگوں نے لینا شروع کر دیا اور کسی طور پر جیسے ایسے کو لیتے تھے اب یہ سلوک کے جو ہیں یہ ان نسبتوں کے نام ہیں جو کہ علوم الہیہ تعلقات الہیہ کی بنا پر ہر شخص کی اپنی نسبت ہوتی ہے خدا کے ساتھ جو کہ اور نقل کیا گیا جاتا ہے حضرت نے بھی اپنی مقصوبات میں نقل کیا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے ان کے راستے جو زیادہ الفاظ انفاس خلائٹ ہیں لوگوں کے سانسوں کے برابر ہیں اس سے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی احکام شریعت پر عمل کر کے خدا کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتی ہے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور اس تعلق کو جب کہ وہ واضح اور مبین ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے مستحکم ہو جاتا ہے اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں تو اب نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اپنے کمال میں اور جامعیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جامعیت اپنی نسبت میں اس قدر جامع تھی کہ کوئی ایک آپ کی جامعیت کو سنبھال نہیں سکتے جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کے مختلف شعور آپ کی نسبت کے مختلف کمالات کے نظر اور ان میں سب سے زیادہ جو کامل ہیں اکبر ہے فاروق ہے اسی طور پر حضرت عثمان کی نسبت ہے اسی طور پر حضرت علی کی نسبت ہے باقی ہر صحابی کی اپنی اپنی نسبت ہے اور جو مستقل نسبت جو کہ محمد نے حاصل کی اور اب یہی نسبتوں کے نسبتوں کے ساتھ ان شبا یعنی رنگا جانا اور اس نسبت کا دوسرے قد کے اوپر اثر ڈال دینا اور اس اس کے دوسرے کے دل کو متاثر کر کے اسی رنگ کا شاید اس میں پیدا کرتے ہیں ہاں، یعنی یہ کہلایا جاتا ہے سلسلہ میرے حضرت حد تک فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے حدیث اسی طور پر سب میں جو سلسلہ کہلایا جاتا ہے جسے شجرا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ صحبت ہے صحبت سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور صحبت سے کیوں پیدا ہوتا ہے بات کے پاس آدمی نہیں بنا کرتا انسان دل سے بنتا ہے صحبت کی زیادہ کہتے کہتے تو وہ بات نہیں کرتا فلاں بات نہیں ہوتی صحبت کی قیمت آج کل نگاہوں سے جاتی ہے اصل انسان بنتا صحبت اگر کوئی کامل ہے تو وہ بات کرے یا نہ کرے ہاں، اس کے دل سے جو شوائیں نکلتی ہیں اور اس کے دل پر جو خدا مند قدوس کی تجلیات ہوتی ہیں تو ان تجلیات کا اثر جا کر جو کہ صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کے قلب پر بیٹھتا ہے اور اس سے اس کی جو ہے قلب کی حیثیت بدلتی ہے ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس صحبت جس کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے ہاں جی اس کی صحبت سے وہ رنگ لیتا ہے تو وہ تجلی خدا کی ذات سے اس کے قلب پر بارت ہوتی ہے تو اس تجلی کی کوئی نہ کوئی شعا اس کے قلب پر پڑتی ہے اگر اس کے اندر مناسبت ہے تو اس کی مناسبت کے ساتھ سلسلہ جو ہے اس کا رنگ اس کے دل پر بھی آئے گا اور یہ جو سلسلہ اس کا قائم ہوگا دوسرے کے ساتھ تو اسے یوں کہیں گے کہ فلاں کی نسبت فلاں نے دے دی فلاں کا رنگ فلاں پر چڑھ گیا فلاں کا حال فلاں پر غالب ہو گیا یہ صحبت کے ذریعے سے ہوگا تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ صاحب کرام کی اب یہ ابو بکر ہیں ان کی نسبت چلی ہے ان کی نسبت چلی ہے فلاسین ہے آگے بعد سلاسل نے ابو بکر صدیق کی نسبت کو کو جو ہے وہ خاص طور پر آگے چلایا گیا مثال کے طور پر یوں کہہ لو سلسلہ سروردیہ میں اور پادریہ میں انہیں کی نسبت کو آگے چلایا جاتا ہے یا اسی طور پر حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے یہ نسبت بھی آگے چلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تو تمام سلاسل جا کے منتحی عمومی طور پر بنی ہوتے ہیں اور کیا یہ نسبت کیسے ملتی تھی دیکھو میں یس کروں کہ کروں نہ ملا ہاں؟ پہلے کرنا